نمبر ستائیس نہ تصدیق کرو اور نہ تقزیب عنی ظہری جی اخبر نبنو ابی نملۃ انسوری عن ان ابی ہی ان نہم ہوا جعلی سن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعنده رجل من اليهود مر بجنازة فقال يا محمد هل تتكلم هذه الجنازة فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أعلم فقال اليهودي إنها تتكلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حدثكم اہل الکتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم وقولوا وقولو بالله ورسله فإن كان باطلا لم تصدقوه وإن كان حقا لم تكذبوه ابن ابی نملہ اپنے والد ابو نملہ عمار بن معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک بار وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بیٹھے ہوئے تھے اور ایک یہودی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک جنازہ گزرا یہودی نے پوچھا اے محمد کیا یہ میت بولتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چادت فرمایا اللہ ہی بہتر جانتا ہے یہودی نے کہا یہ بولتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اہل کتاب جو بات تمہیں بیان کریں تم اس کی تصدیق کرو نہ تکذیب بلکہ یوں کہو ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے اگر ان کی بات غلط ہوئی تو تم نے گویا اس کی تصدیق نہیں کی اور اگر سچ ہوئی تو اسے جھٹلایا نہیں